पूछा بس نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله أهل التقوى وأهل المغفرة صدق سورة مدثر ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی شاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کی ذمہ داریاں بتائیں اور انہیں کام پر کھڑا کیا اس سے پہلے آپ کو عمومی دعوت کی طرف حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ صرف نبوت کی اطلاع دی گئی تھی اور تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آسمانی حکم نازل نہیں ہوا پھر اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کی آیتیں نازل کی جس میں آپ کو دعوت کی ذمہ داری پر کھڑے ہونے اور اس کے آداب کو بجا لانے کی تلقین فرمائی گئی آخری حصے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے چاند کی اور رات کی قسم جب وہ منہ پھیر لے اور اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو صبح کی اور اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ انہا انہاں القبر یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے اور جو تمام انسانوں کو خبردار کرتی ہے یہ نذیر للبشر ہر انسان کی توجہ آخرت کی طرف مبزول کرنے اور اس کی غفلت کو دور کرنے کے واسطے یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے نازل فرمایا گیا ہے اس کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس کی جانب دھیان نہیں دیتے مکہ کے مشرقین قرآن مجید کی عظمت پر استحضاء کرتے تھے اور اس کا استخفاف اور مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے اس کی جانب قسم کھا کر توجہ دلائی کہ یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن نبی کا گڑا ہوا کلام ہے یا نبی نے اپنی طرف سے اس کو وضع کر لیا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ یہ قرآن بہت بڑی بات ہے شاہی فرمان ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ ڈرانے والا ہے ہر انسان کو جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اپنی موت سے اور زندگی کے مقصد سے اس کے لیے قرآن اتارا گیا ہے لمن شاء ان یتقدم او یتاخر تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے یعنی ایمان لا کر آگے بڑھنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہونا چاہے یا وہ شخص جو ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی اور جہنم کے گڑھے میں ڈال لینا چاہے سب کے لیے قرآن ہدایت ہے اور سب کو قرآن مجید دعوت دے رہا ہے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے کلونف نفسم بما کسبت رہی نہ آگے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے کیے ہوئے میں مرہون ہوگا اور اپنے اعمال میں گروی ہوگا اچھے اعمال ہوں گے تو وہ اس کو پائے گا اور برے اعمال ہوں گے تو وہ اس کے انجام کو پائے گا فم عمل مسقال ادر رتن خیرن یا راہ عمل مسقال ادر رتن شررن برائی لے کر آئے گا تو ذرہ برابر برائی بھی اس کو دیکھ لے گا یعنی اس کے انجام کو دیکھ لے گا اور ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی تو وہ بھی چھوٹے گی نہیں وہ بھی محفوظ ہوگی اور وہ اس کے انجام کو بھی دیکھ لے گا اللہ اصحاب الیمین فی فی یتساءلون عن المجرمین ما سقر جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو کی صورت ہوگی اللہ رب العزت اس طرح بنا دیں گے کہ جہنمی جنتیوں کو نظر آ رہے ہوں گے اور جنتی جن جنتی جہنمیوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے نہ صرف یہ کہ وہ ایک دوسرے کو اور ان کے انجام کو عذاب و ثواب کو دیکھیں گے بلکہ ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے کچھ وقت ایسا ہوگا جب اللہ ان کو بات کرنے کا موقع دے گا تو جنت میں جانے والے لوگ اپنے جان پہچان کے اپنے تعلق والے جہنمیوں کو جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو دیکھ کر کہیں گے فی سقر کیسے جہنم میں چلے گئے ہو بھائی کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا تو وہ لوگ جہنم میں جانے کے اسباب بیان کریں گے ایک تو اصل سبب ان لوگوں کا کفر و شرکی ہی ہوگا جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اور خرابیاں بھی ہوں گی جس کو وہاں جواب میں ذکر کریں گے چار باتیں من ولم نطعم المسکین مع الخائضین نکذب بیوم الدین یہ چار وجوہات اپنے جہنم میں جانے کے وہ بتائیں گے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہاں کی قیامت اور کیسا مرنے کے بعد اٹھنا آدمی مرتا ہے گل سڑ کر برابر ہو جاتا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا اور اس کی دوبارہ زندگی قابل تسلیم نہیں ہے ہم نہیں مانتے تو کنہ نوکذبو بوبی اوم الدین ایک سب سے بڑا جرم تو یہی تھا کہ قیامت کے دن کو ہی ہم نہیں مانتے تھے اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کیسی قیامت اور کیسا مرنے کے بعد اٹھنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم نہیں مانتے اس کو دوسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ کنہ مال اہل باطل کے ساتھ ہم ان کی باطل کی گفتگو سنتے تھے اور ان کی باتوں کی حمایت کرتے تھے اس کو پھیلاتے تھے تو اہل باطل کے ساتھ ہمارا اختلاط ہوتا تھا یعنی جو لوگ نبی کو نہیں مانتے اور جو لوگ نبی کے بارے میں طرح طرح کے وساوس و شبہات پیدا کرتے وہ اہل باطل ہیں ہم اہل باطل کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے تو ہمارا اختلاط اور ہمارا تعلق اور دوستی وہ اہل باطل کے ساتھ تھا تیسری چیز یہ کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے جو غریب ہے محتاج ہے صاحب حال ہے قابل رحم ہے ہمیں اس پہ کوئی رحم نہیں آتا تھا ہم اس کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے ہم غریبوں کو کھانا کھلانا یتیموں کا سہارا بننا مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنا یہ سب ہم سے ہوتا نہیں تھا اور چوتھی بات کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے لم من المسلین چار باتیں جہنم میں جانے کا سبب جو جہنمی بتائیں گے اپنی جہنم میں سے جنتیوں کے سوال کے جواب میں ان میں سے آخر کی دو کا عقیدے سے تعلق ہے کہ انسان اپنے دین ہی کو برباد کر لے اور دین ہی کو خراب کر لے اور اصل سبب جہنم میں جانے کا وہ ہے اس کے بعد دو اور بری صفتیں جو ان کے اندر فروعی طور پر جزوی طور پر تھیں وہ یہ کہ نہ نماز پڑھی کبھی زندگی بھر میں کہ ان کو جہنم سے بچا لیتی نماز اور نہ کبھی انہوں نے خیر خیرات کی اس لیے کہ خیر خیرات بھی جہنم سے ڈال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدفع البلا صدقہ خیرات اور غربا پروری اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا سخاوت کرنا محتاجوں کی مدد کرنا یہ جہنم سے ڈھال ہے جہنم سے روک دیتی ہے بلاؤں کو روک دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النار ولو بشق تمرتن تم جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کی ایک پھانک ہی خیرات کر کے صحیح تو خیر خیرات جہنم سے بچانے والی چیز ہے تو یہ جہنمی کہیں گے کہ آپ لوگ تو خیر خیرات کرتے تھے تو جہنم سے بچ گئے آپ نماز پڑھتے تھے نماز نے جہنم سے روک لیا آپ کو اور آپ ایمان لائے تھے ایمان نے آپ کے اعمال کو نافع بنایا اور قابل قبول بنایا ہمارا حال تو یہ تھا کہ ہم تو نبی کو بھی جھٹلاتے رہے ایمان ہی نہیں لائے اور نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی صدقہ خیرات کیا تو نماز نہ پڑھنا صدقہ خیرات نہ کرنا بھی جہنم میں جانے کا سبب ہوتا ہے اور کفر تو بہرحال اس کا سبب ہے حتیٰ الیقین ہمارا یہی حال تھا کہ بس قیامت آ گئی قیامت کو موت کو یقین اس لیے فرمایا کہ اس سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے یہ سب سے یقینی چیز ہے کہ انسان کو موت آتی ہے لوگ ہر چیز میں اختلاف کر سکتے ہیں اور جھگڑا بحث کر سکتے ہیں کوئی مانے کوئی نہ مانے یہ ہو سکتا ہے لیکن موت کا آنا ایک ایسا یقین ہے جس میں کسی مذہب مسلک والے ہی کو نہیں دین ایمان سے بیزار دہریوں کو بھی انکار نہیں ہے جو لوگ بے ایمان بے دین کسی مذہب کے نہیں ماننے والے ہیں ان دہریوں کو بھی موت سے انکار نہیں ہے ان کو بھی یقین ہے کہ موت آتی ہے اور بہرحال آ کر رہے گی اس کا تو انکار کریں گے کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے حساب ہوگا کتاب ہوگا لیکن موت آنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لیے اللہ پاک نے اس کا نام ہی یقین رکھا ہے اتان الیقین یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی یا قیامت آ گئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین بس اب ایسے لوگوں کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں دے گی اور جو کفار و مشرقین سے شرک کو شرک سے بچنے کو کہا جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے مانا ابدہم اللہ قربونا اللہ زلفا ہم ان لوگوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا تعالی کے محبوب اور مقرب ہیں یہ ہمیں بھی اللہ کا مقرب بنا دیں گے ہمارے مسئلے کو حل کرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھول جاؤ ذہن سے نکال دو جو ایمان نہیں لائے گا اور جو توحید پر پر قائم نہیں نہیں ہوگا اور اس مرے گا تو ما تنفعوہم شفاعت الشافعین جس کی شفاعت کا جھوٹی امید تم نے رکھی ہوئی ہے وہ تو کریں گے ہی نہیں ہرگز لیکن جن کی شفاعت کا سچا یقین ہے یعنی اولیاء و انبیاء وہ بھی نہیں کریں گے تمہاری شفاعت تو کوئی بھی نہیں کرے گا فما لهم عن معرضین ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن سنایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں اور ان کو قرآن پڑھنا قرآن سننا قرآن سمجھنا بالکل راس نہیں آتا پسند نہیں آتا کا ان مستن جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جاتا یا دعوت اسلام کی طرف بلایا جاتا تو یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جائے قرآن کے پیغام کی طرف بلایا جائے تو مستنفرہ فرت من قسورا جیسے شیر نر کو دیکھ کر کے گدھے بھاگتے ہیں ایسے ہی قرآن کی دعوت کا نام سن کر کے یہ گدھے بھی بھاگتے ہیں اور انہیں بھی اسلام کی طرف قرآن کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن سنیں قرآن کو سمجھیں قرآن کی تذکرے کو سے فائدہ اٹھائیں تذکرہ قرآن کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم لحم عرتی معرضین ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن سے بھاگتے ہیں اور قرآن سے گھبراتے ہیں اور قرآن میں نہیں قرآن سننا نہیں چاہتے قرآن کے درس میں بیٹھنا نہیں چاہتے قرآن سے استفادہ کرنا نہیں چاہتے اور کیسے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی آخری مثال دی اور فرمایا جیسے وحشی گدھے شیروں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں ایسے ہی یہ نالائق لوگ قرآن کریم کا نام سن کے بھاگتے ہیں قرآن کا نام سے ان کو ایسی وحشت ہوتی ہے بل ان یؤتا صحفا امن اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان پر قرآن اترے اور ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی پہنچے جیسا کہ بعض مشرقی نے مکہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جب صبح کو ہم اٹھیں تو ہمارے تکیوں کے نیچے ایک صحیفہ ملے اور جس صحیفے میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اے فلاں ابن فلاں میرے بندے میں نے محمد کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے تم اس کے اوپر ایمان لاؤ اس مضمون کا ایک صحیفہ ہم میں سے ہر ایک کے تکیے کے نیچے نکلنا چاہیے اگر یہ صحیفے اتریں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور اگر ایسے صحیفے اللہ ہمارے لیے نہیں اتارے گا تو ہم آپ کے اوپر کسی صحیفے کے اترنے کا ایمان نہیں لائیں گے اور ہم نہیں مانیں گے کہ آپ کے اوپر کچھ اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے بات یہ ہے الآخرہ اللہ سے یہ ڈرتے نہیں ہیں آخرت کے دن سے یہ ڈرتے نہیں ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس لیے یہ نڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں کلّا ان تذکرہ ہرگز نہیں یقین مانو کہ یہ قرآن نصیحت کا سامان ہے اور ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے فمن شاء ذکرہ بس اب جس کا جی چاہے وہ اس سامان نصیحت نصیحت سے حاصل کر لے اور ہدایت قبول کر لے وما الا اللہ اور وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہ رب العزت ہی بخشنے کے لائق ہے اور اللہ رب العزت ہی ڈرنے کے لائق ہے بندوں کو چاہیے کہ صرف اللہ سے ڈریں اور کسی کا خوف نہ کریں اور صرف اللہ سے مغفرت کی امید رکھیں اس پر ایمان لائیں توبہ کریں کفر سے شرک سے تاکہ وہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے سبحانک اللہم بحمدک